تیسری حدیث میں خدا کو یہ الفاظ پسند کرتا ہوں کہ خادم کہوں خدا اس کی تعریف کرے اور اس کی تعریف کرے